دوسری سند اور امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے احمد نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہاب نے بیان کیا کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ والوں کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے مہیا یعنی جحفہ اور نجد والوں کے لیے قرن منازل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے احرام یلملم سے باندھیں لیکن میں نے اسے آپ سے نہیں سنا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اٹھائیس